نمبر تیس ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طاف بالبیت وصلى رکعتین کان کعتق رقبت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد دو رکعتیں ادا کیں تو اس کا یہ عمل اجر و ثواب میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا